یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابو الخیر مرسد بن عبداللہ نے ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا بس میری مغفرت کر ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو اور مجھ پر رحم کر بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا اور عمر بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چھبیس